الوسيلة والفضيلة وضعف المقام المحمود الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادي له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 بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ یصور آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع اور عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انفاق کی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں کسی چیز کا خرچ کر دینا یا اللہ تعالی کی راہ میں اپنی کوئی جائیداد اپنی کوئی کوئی پراپرٹی اپنی کو اپنا کوئی مال اور دولت وقف کر دینا اس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے عام دنوں میں خصوصاً رمضان کا معاملہ آتا ہے تو رمضان کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ یا اسی طرح سے غریب مسکین حاجت مندوں کے لیے کوئی چیز اپنی وقف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی الع افضل آپ بتائیں کہ سب سے بہترین صدقہ اور سب سے بہترین خیرات کیا ہوتی ہے آپ فرمائے صدقت تم فی رمضان ماہ رمضان میں جو چیز اللہ تعالی کے راہ میں دی جائے اور رمضان کے اندر جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہوا کرتا ہے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے لن تنا تم سے او کو نما سخ جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نن تنا اے کلمہ پڑھنے والوں اور اے مسلمانوں ہر دن تم بھلائی اور نیکی اور جنت حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تم سے خوب نمات بوجھ یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں خرچ نہ کر دو جب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا ہے لیکن ردی سڑی گلی جو ہمارے کام کی نہ ہو بیکار ہو گئی ہو چلو غریبوں کو دے دیں یہ کمال نہیں ہے کمال ہے کہ جو چیز آپ کی جس کی آپ کو ضرورت ہو جس چیز سے آپ کو محبت ہو جو چیز آپ کو پسندیدہ ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دے دیں یہ جنت میں داخل کرنے کا سبب ہوا کرتا ہے لن ترا لرا در تم سے کوئی ماتح اسی لیے صحیح بخاری مسلم کی روایت رسول وسلم کے خاص انس مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جب یہ آیت نادل ہوئی عمران کی یہ آیت لن بول جس وقت یہ آیت نادل ہوئی نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ کر کے سنایا ابو طرح رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ آیت معلوم ہوئی فوراً وہ نبی علیہ السلاط اسلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ان اللہ یقول لن تنالوا البر رہتا تنفقوا مما تحبون ہم نے ابھی قرآن پاک کی آیت سنی ہے کہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی اور جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اپنی محبوب اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں دو گے تب تک جنت نہیں مل سکتی اللہ کے رسول نے بنا یہ آیت نادر ہے اور محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے اتنا سنتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے انصار اس مدینہ کے اندر پورے مدینہ طیبہ کے اصل باشندے جو انصار تھے حضرت ابو طلحہ سے زیادہ باغات کے اعتبار سے کوئی مالدار نہیں تھا سب سے بڑے مالدار زمیندار اس وقت ابو طرح رضی اللہ تاران ہوتے آئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں ان حقیقتی البیرہ میرا باغ جو بیرہ نام کا ہے یہ ان کا سب سے محبوب باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا یہ کہیں باہر نہیں تھا سیٹی کے اندر تھا وہ بھی مسجد کے بالکل سامنے یہ ان کا باغ تھا اور دوسری بڑی خوبی اس باغ کی یہ تھی کہ اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں تھا اور اربوں میں وہ زمین بہت قیمتی ہو جاتی تھی جہاں پانی ہو اور وہ بھی میٹھا پانی ہو اسی لیے نصور مالک اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ان دونوں خوبیوں کے ساتھ اس بات کی ایک بڑی زبردست خوبی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر نماز وغیرہ پڑھا کر کے جب فارغ ہوتے تو نبی علیہ اسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور وہاں جان اس بات میں بیٹھ کر کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تازہ بتادا کھجور کو سے اور ٹھنڈا ٹھنڈا اس کنویں کا میٹھا پانی نکال کے یا چلو شرط نبی علیہ السلام بیٹھ کر کے اس باغ کے اندر کھجور بھی کھاتے تھے اور اس کنویں کا میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے کہنے کے یارسول والی انبرہ نیڑے میرے نزدیک بہت سارے میرے باغات ہیں اور مال و دولت اللہ نے بہت کچھ ادا کیا ہے لیکن میرے پورے باغات میں ہمارے پورے مال و دولت میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ یہ میرا باغ ہے جو مسجد کے سامنے ہے جس میں نیچے کنویں کا پانی ہے جس میں نیچے پانی کا کنواں ہے اور جس میں آپ جا کر کے آرام کرتے ہیں تصدت اس لیے میں نے آپ کے حوالے یہ پورا باغ آپ کو آپ سے کر دیا آپ جہاں چاہیں اس باغ کو آپ خرچ کریں ہم اس سے الگ ہوتے ہیں رب نے جب یہ کہہ دیا کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا محبوب شریر مال خرچ کرو تو اس سے محبوب میرا کوئی دوسرا مال نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے رب کو یہ باغ دیکھ دیا میں یہ راستہ میرے ساتھ نمایا اے امرہ یہ بار مجھے نہ دو ایسا کرو کہ اس کو تم اپنے قرابت داروں میں اپنے رشتے داروں میں اپنے عزیزوں میں عزیزوں کے لیے وقف کر دو یہ اجازت دی سے ہی ابو ابو ابو طرح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بھاگ جس میں سینکڑوں کھجور کے درخت تھے جو سب سے محبوب پراپرتی تھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کر کے اپنے تمام تمام عزیز و اقارب میں چچا داد بھائی چچا داد بہنیں اور اسی طرح سے اپنے خاندان کے لوگوں کی یہ باغ وقف کر دیا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اور دیر رمضان میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا محبوب مان اللہ اکبر نبی علیہ السلام اسلام نے اس کو قبول کیا پھر اللہ کے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بات کے وقت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں سچا کر دینے کا میرا مقصد شہرت نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے ہم اپنا نام نہیں روشن کرنا چاہتے ارجو زخ رہا ہم چاہتے ہیں وہ اب رہا اند اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے میرے اس بات کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے میرے بھائیوں ہمیشہ نبی علیہ سراط سان بگا کے خود امام نوی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے امام ہیں نقل کرتے ہیں نبی علیہ سراط اسلام نے اللہ تعالی کی راہ میں ندی طیبہ کے اندر اپنے چھ باغات کو وقف کر رکھا تھا امام بخاری اور مسلم رحم اللہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ اسلام نے جس موقع پر خیبر کو فتح کیا اور خیبر کی ساری زمینیں یہودیوں کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی نبی علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا باغات کے مجاہدین پر اور صحابہ پر تقسیم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب خیبر کا حصہ ملا اللہ حکمر یہ ہے میرے بھائی جن کو آخرت کی فکر ہوگی جو دنیا میں رہ کر کر کے اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے اپنے ہاں خاتے میں جمع کرانا چاہتے ہیں اور اگر دنیا با گئی ہمیں مال ملے گا تو سب سے پہلے بہت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یہ اس لیے جمع کرتے ہیں ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے اور آخرت کی اہمیت کم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے والد کو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا اے عمر خیبر کے اتنے باغات اور اتنے زمین اللہ ہم نے تم کو دے دیا یہ تمہارا حصہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر عبد الخطاب کہتے ہیں میرے والد کو جیسے اللہ کے رسول نے بتایا دور ہندے آئے یا رسول اللہ ما ما ما الی دیکھیے برا رسول اللہ میرا باپ مرا میری ماں مری دادا پردادا مرے آج تک جائیداد میں آج تک وراثت میں آج تک ہمیں کوئی فرافر تھی اور کوئی جائیداد ایسی نہیں ملی تھی جو خیبر کے بعد میں جو ہمیں حصہ ملا ہے اس سے اچھی اور اس سے زیادہ بہتر ہو زندگی میں سب سے پہلے ہمیں بہترین بار اگر ملا ہے تو یہ خیبر کا مال ہے اس لیے یا رسول اللہ زندگی میں سب سے اچھا مال ملا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو اپنے حصے مال لانے کے بجائے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں وقت کر دیتا ہوں سب زندگی میں سب سے پہلا مال ملا ہے تو ہم دنیا نہیں چاہتے ہم چاہتے اس سے اپنی آخرت بنا لیں اور کے لیے اس کو وقف کر دے السلام نے فرمایا اے عمر اگر تم وقف کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو یہ سب دل سمرا کہا اور رہے رہس بہتر یہ ہے کہ اس سے اصل مالک تم رہو باغات کے درختوں کو اور زمین کو اپنا کرو اس کے مالک تم رہو وہ سب سمرا کہا لیکن اس کی پیداوار کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت کر دو کتنی غریب سے بات ہے صحابہ کو کو ہمارے اسلام کو سب سے بہترین مال ملا تو چاہتے سب سے اچھی جگہ خرچ کرے اور ہمیں سب سے زیادہ مال ملے گا تو ہم سوچیں گے اپنے ملک کے بینک میں اگر کہیں جمع کرا دیں گے تو کم پیسے دینا پڑے گا اس لیے باہر کسی بینک میں جمع کرا دو تاکہ حکومت کو بھی نہ پتا چلے ہماری اور اپنی اپنی اور ان کے سے کتنا فرق ہے اس پر بڑا غور کرو سب سے پہلی پراپر کی سب سے پہلی محبوب جائیداد مل رہی ہے اور رہی ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دینا چاہتے ہیں کیوں لن تم سے کون اے لوگوں اللہ کے راستے میں جب تک اپنی محبوب چیز نہیں خرچ کرو گے جنت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی توفیق میں فرمائے اور اپنی راہ میں خصوصاً ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق دے اقول کو لہٰذا واسطر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد سورت البقرہ کی ایک اور آیت ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض ہنسنا دے کثیرا تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دے گا تو بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے دے گا یہ آئے جب نازل بھی صحیح مسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے قدر صحابی تھی اور مدینے کے زمینداروں میں سے کہ ان کے بڑے بڑے باغات مدینے کے باہر تھے اور مدینے کے قریب بھی تھے حضرت سمرا ابن رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ راوی ہیں کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان کا ایک بڑا زبردست باغ تھا جس میں چھ سو کھجور کے درخت تھے اور موسم تھا کھجوروں کا پھل سے لگے ہوئے یہ چھ تو کھجوروں کے درخت اس میں سادہ کھجور لگتے ہوئے ہیں اور بالکل تیاری ہے اور کسانوں کے بارے میں جانتے ہیں مستقبل کا سب سے بڑا بھروسہ کسان کو پیدا ہونے والی موجودہ فصل میں ہوا کرتی ہے لیکن یہ اللہ کے بندے اب اب دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کھیت میں اپنے باغات میں کام کر رہے تھے گزرنے والے نے گزر سے پہلے بتایا کہ میاں تم یہاں ہو اللہ تعالیٰ نے تو نبی رہے کو آج قرآن پاک کی آیت حاضر کر دی ہے کون سی آیت ہے وہ کر کے سنایا منزل ہر دن ہسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض ہسنا دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہزاروں گنا بہا کر کے اندر خراب دے جیسے کہ شاید کے نازر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضرت امام احمد محمد امام حبان امام ابو جانا اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین نے رحمت العالمین سے وعدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ آپ کا جو امتی آپ کا جو امتی صرف کے دل کے ساتھ میری راہ میں ایک خرچ کرے گا ہم اس کو اس کو بہا کر کے دو لاکھ سے برابر اجر سو آپ کے لیے ایک دو نہیں ایک درہم کا سوال دو لاکھ تک اللہ تعالیٰ بہا کر کے دینے کے لیے تیار ہے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ دے جب یہ من پسیرا اللہ اس کو بہت ہی زیادہ بہا چڑھا کر کے دے دے یہ آئے سنائی اب اس فوراً اپنے گھر سے نکلے اپنے باغیچے سے نکلے بیوی چھوڑا جائیداد چھوڑی نویشی جانور کو ترک کیا اور نبی علیہ السلام کے دوڑے ہوئے کے بعد دوڑے ہوئے آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ایوبرے دونا رب بنا ہم نے سنا ہے کہ میرا رب ہم سے قرض حسنا مانگ رہا ہے اللہ کی میں کیا ہوا انہوں نے کہا میں نے سنا ہے یہ آیت اللہ نے نازل کر دی ہے من جلدی یقرد اللہ کرمن حسنا گا فہول ہوا غافن کثیرہ اللہ کے سن نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ قرض حسنا مانگ رہا ہے اور قرض حسنا کا بچنا کئی گنا لاکھوں گنا بہا کر کے اللہ تعالیٰ دے گا اس موقع پر حضرت متحدہ نے کہا یا رسول اللہ انی اس شیدوں کا انی اکرت تو تھی آپ کو میں گواہ بناتا ہوں میرا یہ کہا جو سب سے زیادہ ہے اچھا ہے جس میں چھ سو کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ فصل کا موسم ہے چھ سو کھجوروں کے درخت بہترین پکے ہوئے کھجوروں سے لٹکے ہوئے ہی فصل تیار ہے میرے رب نے ہم سے کرنا مانگا کہ یہ میرے خوش نے ہے آپ گوار ہیں میں نے اپنے اس باغ کو جس میں چھ سو کھجوروں سے درخت ہیں اور پانی کا بھی انتظام ہے ربی ہارے ہارتی آپ گوار ہیں میں نے اپنے رب کو اپنا یہ بہترین محبوب باغیچہ میں دے دیا یہ میں نے دے دیا حسنا میں میرے ساتھ سال سمایا دو آئے کی وہاں سے نکلے اور باغیچے میں آج کھڑے ہوئے اندر ان کی بیوی ان مددہ ہیں اب یہ اندر ان کے ان کا انہوں نے بگلا بنا رکھا تھا جس میں میرے سے رہا کرتے تھے کچھ مویشی اور جانور پڑے ہوئے ہیں باغیچے سے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز لگاتے ہیں یا امت امت امت دہدا دہدا اے اے ربی دہدا اپنی بکری گاڑیاں لے لو اپنا بستر و سامان لے لو اس گھر سے اسی وقت سب کچھ لے کر کے باہر آ جاؤ بیوی پوچھتی کیا ہو گیا ہے بوڑھے کو اچانک گھر چھوڑ دو بکریاں لے کے باہر آ جاؤ کہ کیا ہوا کہاں سوال نہ کرو اکرس طرف بھی ہائے تھی میں نے اپنا ایک آدھا اپنے رب کو کرتے میں دے دیا ہے جیسے انہوں نے کہا فرما بردار وفادار تکوا شیار اندر ہے اور وہ باہر ہے کہتی یا سیدہ اے ہمارے سرکار اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں ربی ہے آج تک تم نے اتنی بہترین تجارت نہیں کیا تھا اور بیوی بھی خوش ہو گئی اور دونوں نکل گئے اللہ امنا ہوئے ایک عرصے کے بعد ابو شہدا رضی اللہ تعالیٰ نے کا انتقال ہوا جنت الوسی میں نہلا کر کے دھلا کر کے نماز ادا کر کے جب ان کو دفنانے کے لیے جنت الوسی میں لے کے آپ پیدل گئے ہوئے تھے نبی علیہ نے ان کو حکم دیا قبر میں لٹائے گئے قبر میں لٹائے جانے کے بعد نبی علیہ و تراب نے مٹی کروائی مکمل کیا ان کے حق میں دعائیں کیا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پیدل آنے لگے تو صحابی کہتے ہیں میرے پاس تھا میں نے کہا رسول پیدل جائیں اور میں سواری بجاؤں یہ مناسب نہیں ہے جیسے میں نے اپنی سواری نبی علیہ السلام کو دے دیا اور فرمایا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھنا ہے اپنے گھر جائیں اور اپنے گھر پہنچ کر کے آپ اٹھ جائیں گے تو میں آ کر کے اپنی سواری پھر لے لوں گا اللہ اکبر نبی علیہ السلام سواری پر دیکھ دے آپ سواری پر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے ویسے میں نے دیکھا چاروں طرف سے صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں سواری آپ کے گھر کی طرف جا رہی ہے اور سارے لوگ کان لگائے ہوئے ہیں کہ آخر نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں میں بھی کہہ رہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کیا بات بیان کر رہی ہے جس کی بنا پر اتنے سارے لوگ کان لگائے ہوئے ہیں کہتے جب میں پہنچا تم جگ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے سنا کہ نبی بے کا کام اپنی زبان مبارک سے کہیں اے ہمارے ساتھیوں اے مسلمانوں تمہارے بھائی ابو دہدان ہے جو چھ سو کھجوروں کے درخت پھلوں سے لگے ہوئے اللہ کے راہ بھی دے دیا تھا اللہ کی قسم میرے رب نے ہم کو دکھایا وہ سارے درخت جنت میں اس کی وفات کا انتظار جہاں اس کو بہت گیا یہ سارے درخت انتظار میں تھے اللہ نے تیار کر رکھا تھا اور یہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ گیا تو ہمارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا وقت کرنا کسی کسی چیز کو غریبوں کو دے دینا یہ بہت ہی بڑا عجر سوال ہے اور نبی ہے پاکستان کی سنت ہے اور اتنی بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے سنن تلمیتی کی حدیث آپ رشاد رماتے ہیں جو انسان ایک دن ایک درہم اللہ تعالیٰ اللہ راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو لے کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں بظاہر آپ کو پتا چلتا ہے یہ غریب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں مسجد کے پر لگے لگنے جھولے انسان کو ہم بتا رہے ہیں لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں تم اس کے ہاتھ میں رکھتے ہو حقیقت میں رکھ گر تمہارے سب اپنے ہاتھ میں لے لیتا سی دن سے اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے اس کو ترقی دینا یہاں تک ایک فرحم کا سوال آج کے دن مرد مومن کے سامنے آئے گا تو ہر پہاڑ کے برابر پہنچ جائے گا اللہ سب کو عمر کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے ہمارے ہماری عبادات کو قبول فرما دے ہم نے جو بیمار ان کو شکایت فرما دے جو مقبوض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے تمام پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے ارحا میں ہم تمام بھائیوں کو صحت اور آفیت کے ساتھ مکمل رمضان کے روزے اور سیاح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما ارحان جی، ہم جس ملک کے اندر ہیں وہاں کے حکام کو وہاں کے رئیس دورہ کو اور نائب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ان کے ان سے وہی کام لے جو امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے ملک اور وطن کے لیے قوم ملت کے لیے فائدے مند ہو اللہ ان کو ہر ایسی چیز سے ہر ایسے عمل ہر ایسے قول و کردار سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو امت کے لیے ہے جو آپ کو ناراض کرنے والا ہو جو نبی گرائی شریعت کے خلاف ہو اور جو نہ

تعالی اکبر اللہ اکبر